إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون بلا شبہ تمہارے اللہ ہی ہیں جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو چھے روز میں پیدا کر دیا پھر عرش پر مستوی ہوئے وہ ہر کام کی تدبیر کرتے ہیں کوئی سفارش کرنے والا نہیں اللہ کی اجازت کے بغیر یہ ہے اللہ تمہارے رب سو تم اللہ ہی کی عبادت کرو کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے سامعین نبی سعید کی تفصیل سماعت کیجیے عرش عظیم اور اللہ کا علم اور توحید الوحیت ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم کے پروردگار ہیں اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو چھ دن میں پیدا کیا کہا گیا ہے کہ یہ دن ہمارے دنوں کے جیسے تھے اور یہ بھی کہا گیا کہ ہزار سال کا ایک دن تھا جس کا بیان آگے آئے گا انشاءاللہ پھر وہ عرش عظیم پر متمکن ہو گئے اور عرش سب مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق ہے وہ عرش سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے یا یہ کہ وہ بھی اللہ کا ایک نور ہے اللہ سارے خلائق کے مدبر سرپرست اور کفیل ہیں اللہ کی نگہداشت سے زمین یا آسمانوں کا ایک ذرہ بھی بچا یا چھوٹا نہیں ایک توجہ اللہ کو دوسری طرف کی توجہ سے نہیں روک سکتی اللہ کے لیے کوئی بات بھی غلط طور پر باقی نہیں رہ سکتی پہاڑوں سمندروں آبادیوں اور جنگلوں کہیں بھی کوئی بڑی تدبیر چھوٹی طرف دھیان سے اللہ کو نہیں روک سکتی کوئی جاندار بھی دنیا میں ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو ایک چیز بھی حرکت کرتی ہے ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ کے علم سے ہے زمین کی تاریکیوں میں کوئی ذرہ ایسا نہیں اور نہ کوئی تر و خشک ایسا ہے جو اللہ کی لوح محفوظ یعنی کتاب علم میں نہ ہو جس وقت یہ آیت اتری ان نہ اللہ و اللہ خلق السماوات والارض مسلمانوں کو ایک بڑا قافلہ آتا دکھائی دیا معلوم ہو رہا تھا کہ بدوی لوگ ہیں یعنی دیہات کے لوگوں نے پوچھا تم کون لوگ ہو تو کہا ہم جن ہیں اس آیت کے سبب ہم شہر سے نکل پڑے ہیں اور اللہ کا فرمان میں من شفیع اللہ بعد ادن یعنی کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہ کر سکے گا یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق ہے یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو پچپن جس میں اللہ نے فرمایا يشفع عنده اللہ باذنه کون ہے جو اللہ کے ہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے اور ذہلی کم اللہ ربو کم یعنی ان لوگوں نے عبادت کے لیے اللہ ہی کی ذات کو خالص کر لیا ہے اور اے مشرکو تم عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے جھوٹے خود ساختہ معبودوں کو بھی شریک کر لیتے ہو حالانکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ پیدا کرنے والے اللہ ہی ہیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم ان سے اے نبی پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو یہ کفار اور مشرقین اعتراف کر لیں گے کہ اللہ ہی نے اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ عرش عظیم اور ساتوں آسمانوں کے اللہ کون ہیں تو فوراً بول اٹھیں گے کہ اللہ ہی تو ہیں تو ان سے پوچھئے کہ پھر اس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو اور شرک کیوں کرتے ہو